اس لیے کہ تم ماردوں کو ناؤ سناتی اور نہ بہروں کو پکارنا سنا جب وہ پیٹھ دے کر پھیری